سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا بس وہ صدقہ لے کر نکلا اور لا علمی میں ایک زانی عورت کو دے آیا صبح کو لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ آج رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا اس نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ وہ آج رات ضرور صدقہ کرے گا تاکہ کسی حقدار تک پہنچ سکے چنانچہ اس نے صدقہ تو نکالا لیکن لا علمی میں ایک چور کو دے آیا جب صبح ہوئی تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آج رات ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا اس نے پھر سوچا کہ وہ آج رات پھر صدقہ کرے گا چنانچہ وہ صدقہ لے کر گیا اور لا علمی میں ایک دولت مند کو دے آیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا آج رات ایک دولت مند کو صدقہ دیا گیا اس نے کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے چور پر زانی عورت پر اور غنی پر صدقہ کر دیا پھر کسی نے آ کر اسے بتایا ممکن ہے اسے خواب میں یہ کہا گیا ہو تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے زانیہ کو صدقہ دینے سے ممکن ہے کہ وہ پاک دامن بن جائے اسی طرح ممکن ہے کہ چور چوری سے رک جائے اور غنی سبق حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرے حدیث نمبر چونتیس سو چھتیس مسند احمد